سارا نظام وہی نام وہ تو ڈل گیا آپ گیا ہے کی کی بچا ڈالن سانچا لگا کھڑا ہے ادھر لوہا پیگ گیا ہوں جناب پسٹن کٹ دیتا جیڑ بکسا کٹ دیتا ایویں جیڑی شخص جیڑا سانچا جیڑا پورزا لوہا جاسی پورزا وہی بنتا ہوں ویخ لو انگریز پورزے بن رہے ہیں سندار بنتا پہ سندار کتنے فٹ برٹش لا رہے اگریز بادیا فٹ پہ یا اسلام کی تین سامنے تو نظر آتا پیا پھر تو بچہ چک کے جانا پیا ہاں بابا فی ایٹ والے پاس بابا آ جا میں سی تو فٹ ہونا یار مینو بھی بڑھا دو ذرا تاری فٹ آئے بینک چکلے وچ سوف وچ پریٹے سلا وچ پولیس وچ فوج وچ تواڈی باڈی کھیتا وے یار بنا کے ہوں ہن پرزا تے تو دتی جانا ہے آپ کیوں کہ تیری اکل اس کھو تیرا ایمان اس کھو لیا ایمان ہوندا تو مخالف ہوندا ضد ہوندا تو کیویں ان دی قبول کر تو جڑے سانچے وچ تھندار بن کے آ رہا ہے تو بچہ کیویں دے بریٹے سلا چلاون والا بن کے آ رہا ہے تو بچہ کیویں دے وچ تیرے اندر ایمان تے انگریزی پورزہ کیویں ڈھالیں یار تو ڈال نہ سکدا ڈال سکدا ہے تیرے اندر ایمان تے بچے نو تو کافر بنا رہے ہے واہ ایمان ہے تیرا بھائی معلوم تھیا تیرے اندر ایمان نہیں رہا اس کھولے ہوں تو بچہ جا جی، دے سانچے دے رہے ہے جا جی سکول میں تھندار تیار کر دے پٹواری تیار کر دے یہ ہی colonel general D S P S P یہ تیار کر دے کدی آخیا خالد بن والی تیار کر دے اسلام دی باڈی والا تیار کر دے آخیا کدی مطالبہ کی کر کیوں پڑھا دے وہ اسلام دی باڈی ہے تو اسی وہ سارے ادھر لگے کھڑے تو پتر اسلام دی باڈی آ جاتی نہیں کیوں ہوں ایمان گیا عقل گئی پہچان گئی فرق ختم نہ وہ فرق اسلام کا نہ کفر سارا تھی رلا ملا کر سدھر جی ایک بندہ دیکھو یہ دو زدہ میں تمہیں کہہ رہا تو ہاں زدہ آزاد کالا تے تے ساپن ایک دوجے کی جد ہے کالا تے سرف ایک دوجے کی کالا تے بلیچن ایک دوجے کی ہوں انہوں ملا کے کپڑا دھوو کالا دے لیو بلیچنگ ہو گئے کپڑا دھوپ جا کوفر اسلام ملا کے مومن بڑاؤ بن جاتے گل ہے جتھے دیکھو لا یا کلوں لا یفقہ ہوں انہوں کو اقل نہیں جڑے کافر ہیں انہوں کو سمجھ نہیں عالمی ہیں کافر میں آبے بھی ہیں عبادت ہی کرنا عبداللہ بن نے بھائی بات نہیں کی تھی یار لیکن قرآن نو کھول کے دیکھو میں دعوے نہ آخر دیکھا کتنی قرآن نے آخیا ہوئے کافر عقل مند ہے میری آ کے گردن بڑھ گئی قرآن جتنے بھر مانتا ہے آیا تو جا کے پڑھ لو غور کرو غور نہیں کر دیا قرآن پر مان جائے کہ ان شرط دبا بند اللہ سم البین اللہ یا وہ بے شک سب جانور تو بد جان جی بہرے گونگے اکل نہیں رکھتے اکل کی گل نہ آ جائے سور کتے تو بد نہیں والا ہوم ازان اللہ یسما ہونا بے یہ دل رکھ دین سمجھے والا ہوم آئن اللہ یوگ سر ہونا بہا ہا اکھا رکھ دین ویک نہیں سکتے حق باطل میں جدا نہیں کر سکتے والا ہوم ازان اللہ یسما ہونا بہا کان رکھ دن سن نہیں سکتے وہ مورا لگ جائے اندر دل مر گیا مردہ ہو گیا کافر ہو گیا اسلام کی گل سنتا نہیں تو کوفر کی گل ریڈیو میڈیا سارا تم دیکھو کیون سنتا نہیں کان لا کے وہ بولیں تو سب ہیں ہماتن گوش اکبر آگے بھائی مانا انگریز بولے تو ہماتن گوش سارے کان بن جانا ہے وہ بولے ہماتن گوش آپس میں تو کوئی کسی کی نہیں سنتا جنہوں نے بیٹھ کے سن دیتے تھے بڑی گل وہ آتے آپس تو بھائی مانو نہیں سن گئے ادھر میٹنگ ہوئے تو پھر جانے وہ آپس ہوں ایم پی اے جانا پہ اسمبلی ہے انہوں بلائیے یار ادھر سارے دو منٹ بیٹھ بیٹھے گا آپس میں تو کوئی کسی کی نہیں سنتا مسلم ہے تو اپنے نبی کی نہیں سنتا آ میں مسلمان ہاں تو نبی کی گل نہیں سنتا نبی بلا رہا ہے وہ جانا نہیں بیٹا ہے تو اپنے ولی کی نہیں سنتا باپ کی بیٹا نہیں سنتا یونیورسٹی سے بیٹا ہے تو اپنے ولی کی نہیں سنتا باپ کی نہیں سنتا مسلم ہے تو اپنے نبی کی سنتا بھی نہیں ماننا تو چلنا تو اور بات ہے اخبارات سنتا نہیں کیوں کہ لوگ بول دے قرآن دے مانے مفہوم کٹ جائیں اصل غور نہ کیتا نا یا ای الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ اے ایمان والو اللہ رسول دا حکم منو اللہ رسول دا حکم منو یا ای الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اے اس انج نہ کرو سن سنا کے پھر جاؤ تو تو تسی پھر سنیا ہی نہیں ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اکبر آ گئے مسلم ہے تو اپنے نبی کی نہیں سنتا قرآن آ گئے کالو سمے نہ وہ ہم لائی آسماؤں ان لوگوں کو نہ بنو جڑے آدھا نہ سنیا لیکن انہوں نے سنیا ہی نہیں ہوں ویکو وہ لا یسماؤں اکبر دے شیر دا ویکو ترجمہ ویکو کہ اکبر کہندا یارو تو اپنے نبی دی نہیں سنتا تے قرآن فرما رہا اوئے تسی تو اپنے نبی دی گل نہیں سن دے میری گل نہیں تے سن دے انگریزاں دے کافراں دے مقابلے وچ انہاں نال ہو رہے تو مومن ہی بنے کھڑو ہوں بے بکو لا جا کہا پل جا سو کافر جی، یہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ عقل خان یہ جائیں بندے شیر لکھے نہ تو اس بندے کی کیا کمال ہے اس طرح کا ساری دنیا نے شیر لو ایک کو شیر ہے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی ہوں جی، ولی بولیا فرما ہے علم اور وہ عقل بال آستہ ایتی کر دیکھ ولی پل سی تو کڑی نال کڑی مل جاتی ہاں۔ وہ فرماندا ہے علم پرندہ ہے عقل پر رہے پر ہو سی تو اڑ سی ورنہ آ گیا عقل پڑھا علم ودھی مغروری عقل کی عقل ہوا ہوں آ گیا عقل دیکھو قرآن بھی بے عقل آ جاتے ہیں اللہ کے ولی بھی بے عقل آتے ہیں انہوں بے عقل آخ دے پائیں بے عقل نو کی چور پکڑ لیکن وہ بھی بے عقل گیا عقل نے گل سمجھنی عقل نے اچھا جدو عقل گیا تو پھر سمجھ گیا انہیں عقل کی جانا ہے ایمان گیا تو عقل ایمان دے کے تھی عقل بچا نہیں سکتے جڑا آخ میں ایمان دیتی بیٹھا تو میں عقل مانتا ہاں ہوں تو کافی رکھ دیں بھائی ایمان نہ ایمان دیتی بیٹھا پھر پھر مومن کی نہیں ہوں اقل تمیز پہچان ہے جی ہے تو تمیز تمہیں کیوں چونگی یہ حکومت سارا نظام جو چلتا پہ جی اقل آ لے ماں نہ لینا تو تمیز چھو سی آر دس ہزار کا ہے تو قرآن دو سو روپئے کا ہے ہوں تھی آخو اکا لا لو آخ بھی آ سکتے ہو آپ آخو بے وقوف اے بے وقوف ہوئے پھر کفر دی تعلیم قانون تہذیب انتخاب سارا نظام وہ لائی بیٹھے پاگل والا کہیں گے اپنے آپ عقل مند عقل مند پاگل کے خلاف ہوں ایک بزرگ جا رہے سن ایک پاگل نے تکیا آپ آپ حکیم کو چلے گئے یار ویخ میری طبیعت نبز ہو پاگل میرے وال کیوں ویکیا وہ کی تعلق میرے نال میں نے تو ویکیا کوئی انہوں اپنی کوئی مشابہت کوئی گل ملی ہے کوئی سبحان اللہ انہیں فرمایا سی ہو نہیں تاری جی حجامت ہے ذرا ود گئی ہے تو پاگلوں کی بھی ود جاتی ہے انہیں ایسے میرے نال تک کچرا علامہ توں یہی ویکھیے کہ حجامت تاری جب دیکھو پاگل تھوڑا جہا دیکھ لیا ہے دانا سی اس آخیا پاگل ویخیا سی اسی تو پاگل کا سارا کچھ بیٹھے ہوئے اکل من بیٹھے پاگل تکیا میں کیوں تکیا یہ پاگلے والی کیری علامت ملی ہے ہوں سکا وہ تو سڈے رگ رگ سما گیا سانو ہے شعور سڈا ایمان نہیں جانا نکاح تو بات تلاک تلاک کہی جاؤ یہ نہیں جانا ہوں جا بئیمان آخر سڈا ایمان بابا پکا ہے کوفر نظام سارا چلا سلوک ہے انہوں آخ تیرا نکاح ہی پکا ہے تو آخ تلاک تلاک تلاک اتنے بئیمان ہونا پہچان کا فرق ہوں فرق کر سو دیکھو تے سر کان بڑا قرآن آتا ہے فرق کرانا میں کیا کہ قرآن کا ایک نام ہے بتی نام ہے قرآن پاک کا فرقان ایک نام فرق کرنے والا عمر فاروق فرق کرنے والا فرق کیتا ہے عمر فاروق نے کہ نہیں کیتا دسو ہوں فرق جدو پہچان اسی فرق کرنا ہوں ایک ولیکی پرزا ایک دیسی پرزا ہے کہ نہیں ہوں ایک گڈی زیرو میٹر آ رہی ہے ایک سو سال کی کھنگ ایک کھلوتی ہے کتنے کباڑی باڑی ہوں کیمت برابر لو تھی جدو کی قیمت برابر لے سو تو تمہیں کون آخ بے وقوف گے نہیں آخر ہوں قیمت تو سارا چل چلتا ہوں انسان سارے برابر نہیں عقل برابر نہیں عمل برابر نہیں تقوا برابر نہیں ایمان برابر نہیں شریعت برابر نہیں دیکھو ساری مردیں ایمان کٹھا کرو صدیق دے ایمان نال ایمان برابر نہیں بے شک یہ فرق ہے دل کا رسول سلو خت اللہ آباد سارے رسول برابر نہیں سارے کتاباں سمان سارے برابر نہیں امول کتاب سارے بحشتہ کافر سارن مومن سارن دحشت برابر نہیں درجے تقسیم جہنم سارن کافر سارن درجے تقسیم ہر کافر دا اپنا اپنا طبقہ ہے فرشتے سارن چار وڈے صحابی سارن چار وڈن کتاباں سارن چار وڈے ہیں کسی چیز کا تھی کپڑا سارے کپڑے قیمت ایک جیسی ہے کیوں آئے گا کپڑا سارے کپڑے جیسے قیمت کر دو ہوں دسو نفا لبنا کپڑے کی قیمت ایک کر دو لبنا ہے کپڑے کی قیمت ایک نہیں ہوئی تو انسان کی کنجر دے شریف کی ایک قیمت ہوئی کری ہوئی کری جی۔ پھر آ جاؤ کتے دے میں تمہیں دینا جی انگریز پہنچایا کتنے تمہیں شکاری کتا دس لاکھ کا بچا بازاری کتا سو پکڑ لو تو بازاری مارتا سو کتا پکڑ لو دس روپئے کوئی نہیں دین لگتا بلکہ انہوں مفت بھی کوئی نہ لگے گا بھائی کیوں انہیں بانڈے سونگ انہیں روٹی کھا لینی ہے مکھن جتوں لبھی وہ لب جاتی ہے بازاری کتا ہوں سارے حاکم کی نواز شریف ہے کی بازاری ہوں شکاری دی دس لاکھ کی مانگ بازاری دی چکا معلوم کیا کتے دے اندر بھی معیار ہے یہودی نے سارا معیار انج ختم کیتا ہے آلم دے جاہل دی برابر مشورہ تو شریف تے کمینے کا بریلوی دے سنی دے بھابی دا سنی دے شیعہ دا مرزائی دے بھابی بریلوی دا ایمان نہ رکھو ہے ووٹ برابر قیمت برابر ہے کہ نہیں پھر فرقان ہوں فرق کی کھڑو کی فرق کیتے ویسے نہیں سچ میں مثال سمجھوں کہ سارے اندر فرق ہے وہ کنجا میں فرق مٹائیں اس نے فرق جہے سارے قرآن نے فرق رکھے نو مٹا جہے سارے قرآن نے فرق نہیں رکھے رکھ ہوں سارے قرآن نے فرق نہیں رکھے عمر فاروق تو نوکر جا رہے ہیں جدرو باری آئی ہے نوکر بھی کسرا ملنا ہے بادشاہ ہوں خلیفا تھلے مہار پکڑ رہا ہے نوکر سے بیٹھا دیکھو آکا نوکر کا فرق کنا نبی پاک فرمانے نے یہ میری امت کے دو سردار ہیں تو سردار اتنے نوکر کے نال برابر ہوا کھڑا انصاف ہے تو مار چکی جانا ہے تو وہ نوکر اتنے بیٹھا ہے کیونکہ فرق مٹایا آخا دے بندے کا اسلام نے کیونکہ مٹایا ہے لیکن عمر کا مشورہ انہیں کا مشورہ برابر نہیں کیتا کیتا ہے تو ہوں کنجر مشورہ کے برابر یہ تھی اپنے آپ شریف کما کماندو نا دو کنجر کی مار تھی ووٹ دین جاؤ نظام انتخاب ایک کنجر مارے گنتی ایک تھی دو کنجر تھی گئے بڑا فرق رکھا نے امن کیا کتے کا بھی فرق ہے اس کی قیمت ہے کے سائیں کوئی سبھی نہیں رکھی امریکہ کی منڈی ہے برطانیہ کی منڈی منڈی منڈی ہے ہے ہے ہے سکول کی کی جمہوریت کوئی فرق ہی ہی نہیں ادھر ادھر پیر پیر پیر آ جائے مرید ساڈا بڑا پہنچا ہوا ہوں ووٹ مارے تو تو مرید ہی ووٹ مارے کی ہو سی تو دلیا اون جا کہ میرا پیر وڈا ہے تو مشورے برابر ہوئے کھانا ہے کل کہ اکل مار دئی ہے مت ماری گئی کافر کل پاگل پاگل تمہیں اکل کی نہیں دے جہاں کسی کو سودا ہے بھی نہیں یار وہ نہیں دے ہوں اس سے اکل بھی دیکھ لو دماغ ہے مگ پیروں میں مگ ہے دماغ کتنے یہ ہر شہ لینی بادشاہ علم سب چیز تھی تمیز کرنا حلال حرام نیکی بدی سور کتا استنجا ناؤنا پاکی غسل ہر شہ یہ پیروں کر دو یا یہ تمیز کر دو دماغ ہے کافر نے کی کیتا سر جی اس کو اکل ہوں پہلے یہ پہ ہوں پیروں واسطے دو ہزار جو گا رہے تین تین ہزار کی تو سر گلی رکھ جی اجا کڑی چوہ اکل مانتے تو پھر بے وقوف کہڑا دیکھو نا جی دماغ ہوں دماغ کی حفاظت کرتا ہو دماغ واسطے زیادہ کچھ آخر یار یہ مٹی کٹا ہر چیز کو بچاؤ یہ سورج کی تمادت لگتی ہے اکثر سر ننگے بندے پاگل ہوں کیوں سارا مٹی کٹا دو گرمی سب چیز اس مسام انفرائر کر جاتی دماغ جی لطیف شاید کوئی ہے نہیں ہر شہ دماغ نال بنا ہوں بہن چود ان پوچھ تو جو گی بڑے بیٹھا ہے کتنی کا پوترا پیر نال بنائی یا دماغ نال بنائی اچھا اس واسطے جتی ہے ہوں وہ پاگل ننگا ہوا سر ننگا کیا اصا ویکیا پاگل کا سو تو ود ہے نا پاگل پاگل نقل کرتا ایمان مان کدی اقل مند پاگل نقل مارے یار یہ ہو سکتی ہے ایسا کیوں نقل پہ مار دیں کافی پاگل ہوئے ہیں تو نقل مار پاگل غیر مومن ہوتا ہے مومن لا یا قرآن قرآن کتاب ہویا ہی نہیں دسو جی اصا اقل مند ہیں تو ٹھیک جی اقل مند ہوں تو کیوں ایم ایک اتنے لندن میں ایک بندہ داری مسمونی پینٹ شرٹ ٹائی ساری کافی اپنے آپ نام نے ہاتھ مسلمان کمانا مر گیا ادھر صحیح آ گئے ادھر مفرے آ گئے انہیں چکیا لے گیا کوٹ انہیں آخیا ساڈا انہیں آخیا ساڈا انہیں آخیا علامت دیکھو کوئی علامت تے جڑ گئی ہو لے جاؤ انہیں جا کے ادھر وکیل رکھا ادھر بدل جج کے پیش ہو گئے وہ جج آخیا سی میں یہاں کی دلیل دے تو پھر من جا سن جائیں گے نبی کی حدیث انہیں آخیا لائے پڑھ انہیں آخیا من تو شبا پہ قوم فاؤ امن نبی فرما جیسی شکل بڑھاؤ وہ بھائی مانو تو نبی آ تو ساڈا تھی آ تو ساڈا وہ مردہ دے کے آ گیا نقل ماری آیا انہیں انہوں نے انہیں مارنا ہے تپناونا ہے جو کچھ کرنا ہے یار انہیں کرنا ہے نا نقل ماری تو اپڑا اتنے ہوں یہی گل نقل مارنا آلہ ادنا نقل نہیں مار سکتا یہ کوئی سپاہی ہے وہ تو کھول کہانی ایسا ایچ او تو آخر یار وردی من دے میں ترقی کرنا سپاہی والی وردی لائے لا یا میں جا رہا وہ وردی وہ وردی ہوں سندار تو بن وہ ہوں سندار وہ نوکری بد سی آلہ کا نہ نوکری سپاہی نالوں بد سی کی دو کھلانا ہو ہے کوئی شاید نہیں جو فل کڑے نا اور کوئی زیادہ تو وہی خوشبو والے نا انہیں فلا خوشبو کو فر دیا اسلام تو ہوں وہ تھلے آ جاتی وہ تھندار بن جاتی کیوں ہوں ادنا پیا نقل مارتا ہے آپ کو چوکھ آپ کو گٹیا گٹیا بن جائے کہ ودیا بن گیا سپاہی دی وردی پا کے تھاندار کی بنیا گھٹ اچھا مسلم تو کافر دو قوم ہوں دسو آلہ قوم مسلم یا کافر اچھا آلہ یہ ہے نقل ان مارتا پہ ادنا نقل مارتا پہ کنوں آلہ کی تھریا وہ ظالم نقل وہ ماریا تین وہ ننگا رہتا ہے تین نقل مارا کپڑے لگ جائیں وہ بت پوجتا تھا نقل مارے انہوں سچا خدا مل جائے سچا نبی مل جائے سچا قرآن مل جائے انہوں غسل مل جائے استنجا مل جائے باقی پلیتی سمجھ آ جائے ماں جنا نہ کرا تو بائی ماں نقل تو مارنا سی اس نقل لگ گیا تو تار وہ سور خان تو ہرن کھانا ہوں تو جب جد نقل مارے گا کی لبے گا سور تو وہ نقل مارے اس طرح ہونا دو کھڈے سن ایک ماکھی دے ایک گوبر دو بندے گائے گوبر والے نے شاید نے کیتا وہ ہوں گوبر والا سی نا ہوں جو دتا مطلب دھکا وہ شاید جا ڈگیا اس دتا دھکا وہ گوبر جا گیا شاید والا ہوں گوبر گیا پہ تو گوبر والا سمجھنا سی ہوں دس گوبر والا چاہیے والا ایویں ہوں تھی اچھی گوبر گئے نہیں وہ شاید جی کہ اس کی مثال نہیں کفر جی یعنی اصا گوبر پسند وہ تو ساری شاید پسند نہیں کرتا سارے اسلام پسند کرتا وہ تو آتے چھٹی نہ رکھو تھی اپنی وہ کدو شاید پسند کرتا گل خراب تو نہ کریے وہ نہیں کرتا اصا کر دیا عالم دا گناہ برابر ہے تو فتنا بد ہے عالم دا گناہ ہوں عالم جنا کروں گرے لکشن جی میں جہل لکشن ہی میں اکو لکشن ہے گناہ برابر ہے تو سدا ہوں سارے کو مولوی کا گناہ زیادہ سمجھا جاتا ہے جہاں مولوی کا گناہ زیادہ سمجھو ایمان تو فارے کیوں گناہ جو زیادہ ہوئے تو نبی پاس سدا کیوں برابر دیتی ہے سزا گناہ بعد گھٹ ہوئے سزا برابر دے تو بے انصاف ہے تو ہوں جڑا آخر مولوی کا جرم گیا تھا نبی تو بے انصاف کرنا پیا تو بچہ کی ہوا دسو کن بری کیا ہوں گلا ہوں یہ ملا لانتی نو بھی پتا نہیں اس گل کا آخر نا داڑی والے آلن فلان جان ہوں یہ دیکھو کہ سزا برابر ہے فتنا بد ہے کیوں مولوی آ سکتا ہے کہ نبی غائب نہیں فتنا بد ہے مولوی ہوں اصا فتنا قبول کی کھڑا ہے وہابیت قبول کی گناہ گنا لڑے پے ہیں ظالم مولوی کا گنا وقت نہیں فیتنا واقع گنا برابر ہے گنا برابر تو سن دوسو برابر دو روپے میرے دین بھی دو ایک ایک دے دیں یہ دو نہیں دے ہوں زیادہ قرضہ کہ دے ہوئے تھی بھی ایک ادا کر بیٹھے ایک تھے قرض ہو گیا یہ دو دن ہوں یہ آخ یار تو ہی نہیں یہ آخ کرز گل میں تمہیں سمجھا رہی ہوں علم فرض ہر مسلمان ہر مسلمان دے علم فرض ہوں آلے مل پڑھ لیا ہے کہ بنا آرام ایک فرد ادا ہو گیا کہ نہ ہو گیا ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੋ ਇੱਕ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ੀ ਪੜਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਮਾਰ ਸੀ ਕੂੜ ਨੂੰ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਮ ਨਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਲਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ علم آدم جان ایک بندہ کتاب سے پڑھ بیٹھا ہے کہ نام سب بیٹھا کھوڈے دوسرا سن بیٹھا ہے ہوں عالم عالم برابر دو دا ماننا جاننا جانی وہی بیٹھا ہے وہ سن کے وہ کتاب پڑھ ہوں کتاب جائیں لکھی وہ سن کے لکھی اصل علم کی تھی سن کے میری گل سمجھا ہے نبی پاک نے جو علم دیتا ہے صحابہ نو آیت سنائیے لکھی بعد اچ گئی ہے سننے والا اس واسطے عالم زیادہ ہوں جی عمل کر جاوے ہوں علم آیا سن کے پڑھ کے نہیں آیا منڈ منڈ جاؤ ابتدا جاؤ رک صاحب علم پڑھ کے آئے یا سن کے آئے آپ نے سنا یا پڑھے تو پھر تو آدھی جی پڑھے عالم ہے نہ پڑھے عالم نہیں وہ ظالمہ عالم تو برابر کا ہوں علم دو ہیں برابر ہوں اگر چھوٹے سپ مار دے ہاتھ مار دے تو تو آخر لائے داڑی والا ہو کے سب ہاتھ ماری بیٹھے اچھا، جب بغیر داڑی والا مار دے سپ تو ڈنگ کھا لے ویکو جی لانتے یہودے نے بناو ویکو گلا معاشرے پھیلاو ویکو اس بات معاشرے کو انہیں گلوں کی ضرورت ہے کہ ایمان لے سن ملا لان ٹرو کا اپنا پتا نہیں ہو تو کی دسے آ یہ اللہ ولو جن نہ کتاب ولو نہ کسی ول جی ہوں تھی آخو کتاب ولو تو آلم ولو جی سی صاحب ولو سنیا سارے آلم بیٹھے کتابیں انہیں کیوں نہیں کی گلیں رب تو دین کا گل کر تو بچ کی ہے جی میں بجلی ہوں فلم چل چکی ہوں بجلی گئی ہو پھر ہوں اس طرح بجلی آئے ٹیپ چل چکی بجلی گئی ٹیپ خبر تو ظالمہ ایک ٹیپ کی طرح بندہ بیٹھا ہے بس اور کی ہے میں آخری میں میں جا پھر تو وہ گل میں آ گئی شیتان والی نہیں انہیں نبی ولیاں کا مطلب ہے تو ہی تو شیطان کا مطلب ہے میں ہی میں میں ہی یہ چلتا ہوں جہاں اللہ کا ولی ہو وہ تو ہی تو سارا کچھ تیرا ہے مولا تیرا حکم ہے بس کوئی شاید نہیں کوئی نبی ہے کسی یہی واسطے انہیں فرمایا جی میں ہوں عیسا میں مریم نو لے جاؤں پھر کی کرتے تھی خدا ہی کرو یہ میں موت دے دوں میں یہ ہٹا لوں کی کرتے معلوم ہے سب عمل کوئی شاید حقیقت حقیقت ہوئی جڑا اتنے پھر جائے وہ فخر کی میں کرے سپاہی سپاہی بیٹھا بیٹھا ہوئے ہوئے با... مثال تو نہیں اللہ پاک کر دے بادشاہ کے سامنے کہ ہوں اپنی تمبی کس کے وہ آخ میں ویکھی میری وردی وہ پاگل کا پترا بادشاہ سامنے بیٹھا تو تمبی دکھا رہا گند یہ تو مثال ہی نہیں بندے کی کی مثال اس رب نہ یہ تو مثال ہے سمجھا واسطے شریق نہیں کرتی رب کا شریق نہیں کرتا یہ ہے سمجھا واسطے اس واسطے میاں صاحب مذہب ہے تو اللہ سے بلی جاتا باقی سب کو چوٹ صوفی ہے پاک صاحب مذہب کتوں کوئی ذری نہ رسی ماسا کوئی ملیا ہوئے کالا تیل تو بان کرو سارا سابن کا بن بلیچیں کے سار سے ہار سے جدا سے اس طرح کالا تیل نہیں ملا ملاؤ گے تو ہی چاہیے میں ایمان اس کو پھر ملیا نہیں دے ایمان گیا نہیں ایمان میں پتہ نہیں لوگ سمجھی پہاڑ بیٹھے کی شہزم کی بیٹھے اللہ ان کی ادن جاندہ ہی نہیں ہر شہ آ سما من سما کافر تیرا رب جہ ایمان تین دن لو کہہ رہا یار ایمان لیا کافر ہو گیا پھر ایمان لیا کافر ہو گیا ہوں جدو ایمان لیا اللہ تالا آخنا پہنتا سی کہ ایمان لیا جدو کافر آدھے کل مفر جان کہہ کے پھر اللہ کافر سلام ایک خون ہے یہودیت کا یہ سات میاں کافر نو کافر نہ آخو کلمے پڑھان نو کافر نہ آخو ہوں تسان سمجھو سارے بارے کی گل ہے نہیں یہ یہودی دے شاہ کی گل ہے کلمے پڑھان کافر نہ آخو بریک سلا چلا رہی ہے تھی کافر نہیں کہہ سکتے پرانا دہ کافر ہو گیا ملام یا حکم بیمان دل اللہ فاؤ لا کو مل کافر جہاں اللہ تو سارے حکم نہیں کر دو کافر ہوں قرآن کافر کہہ رہا تھی مومن کہہ دو مومن منع والا آ یا انکار والا آتا دس قرآن قرآن کس طرح منتا ہے تو پوچھنا انج نہیں وہ دعوے من لیے بھی انہوں منتا ہے تے کو پوچھیں گے بھی تو منتا ہے منتا ہے نہیں منتا جھوٹ سچ کی ہے ہوں تھی تُخو میرے منہ والا ہے تیرا سانس ایویں قرآن تو پوچھ جو مومن کہڑا ہے بھائی مانا ہاں، تو ایویں صحیح بیٹھا ہے میں منی بیٹھا ایویں ایویں گل ہے مننا خدا نو بس کا میں منی بیٹھا تو مومن ہو گیا کتنے قرآن تو نہ پوچھوں قرآن پھر علامات جو بیان کر رہا ہے مومن کا علامات بیان کر رہا ہے منافق کا بیان کر رہا ہے جو منافق والی علامت پہ جانتے تو اصل قرآن کھلونا ہے یا تیرے کھلونا ہے ایمان بچانا بڑا اوکھا ہے باقی گلان دے چھٹ گیا اگے گئے جائے انہاں کوفر چھپیا پہ جن میں کوئی حق حدود نہیں بڑا ہر کوفر چھپیا ہر ہر گل دے رہے کوفر چھپیا پہ پتا آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے تھے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے دیدہ کور آسن دل دن اقبال کیڑا شیر نہیں آ گیا کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں قرآن فرمند ہے ولاکن تامل اب سارے اکھی انہیں نہیں ہوں دل انہیں ہوں دن جڑے سینے میں اقبال اگر نہیں آنکھ کا نور دل کا نور لا الہ کہہ دیا تو کیا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ دیکھ دل تو نگاہ دے اندر زبان تو تو نہیں پہ لا لا کہہ ہی ہے یہ بھی بھائی مان دل مسلمان ہوگا پھر دکھ ل